اور دونوں ہی سمندر ایک سے ناؤ یہ میٹھا ہے خوب میٹھا پان خوشگوار اور یہ کھاری ہے تلخ اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت اور نکالتی ہو پہنی کا ایک گہنا زیور اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پان چیرتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کسی طرح حق مانو